السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیا لیسن شروع کرتے ہیں نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر دوسرے پارے کا رکو نمبر چھ ہے جو آیت نمبر ایک سو ستتر سے ایک سو بیاسی تک ہے سورت البکرا پارہ نمبر ٹو رکو نمبر سکس آیت number one seventy seven two one eighty two پہلے ان آیات کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت سبق ہے خلاصہ ہے اصل میں دین کا چلیے پارے کھول لیجئے یا سن کے لکھنا چاہیں یا صرف سن کے یاد رکھنا چاہیں لیسا نہیں ہے البر ان نیکی یہی کہ تو ولو تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف یعنی نماز میں ولاکن اور لیکن اصل البرا نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لائے ولیو بلا اللہ پر من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر و نبیینا اور سب نبیوں پر وات المالا اور دے اپنا مال اللہ حبی ہی اس کی محبت کی خاطر ذویل قربا قرابت والوں کو ولیتامہ اور یتیموں کو والمساکینہ اور مساکین کو السبیل اور مسافروں کو وسائلینہ اور مانگنے والوں کو وفر رقاب اور گردنوں میں و اقام الصلاح اور قائم کرے نماز و آت الک اور ادا کرے زکوٰۃ ولم اور سب پورا کرنے والے ہوں بیہدہم اپنے عہد کو ازا آہدو جب وہ عہد کریں وہ صابرینہ اور سب صبر کرنے والے فلبسائی تنگ دستی میں بدرائی اور تنگ بیماری میں واحین البس اور دوران جنگ کے اولا اکل یہی ہیں وہ جو یہی ہیں جو صدق و سب سچے ہیں وہ اولائکا اور یہی لوگ حم المتقون سب پرہیزگار ہیں یا یو الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا علیکم القصاص تم پر قصاص لینا فل القتلہ مقتولین کے بارے میں الحر آزاد بالحری بدلے آزاد کے یعنی قتل ہوگا والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے یعنی غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا وَ اور عورت بل کے بدلے عورت قتل کی جائے گی فمن پس جو افیہ معاف کر دیا جائے لہو اس کو من عقیق اپنے بھائی کی طرف سے بھی احسان اچھے طریقے سے ذالکہ یہ یعنی یہ دیت کی ادائیگی تخفیفن کمی ہے آسانی ہے میرے رب بھی کم تمہارے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے فمن پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے ازالی ازالکا اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک ولکم اور تمہارے لیے فلقساسی قصاص میں حیاتن زندگی ہے یا الباب اے عقل والو لعلکم تتقون تتکون تاکہ تم سب بچ جاؤ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر اذا حدرا کہ جب آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت ان طرح کا اگر چھوڑے خیرہ مال نلوسیتو وسیعت کرنا للوالدینی والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروفی معروف طریقے سے حقاً یہ حق ہے المتقین پرہیزگاروں پر فمن پس جو بد بدل دے اس کو بعدما اس کے بعد کے سمعہو اس نے اسے سن لیا ف تو بے شک اسم ہو اس کا گناہ اللزین ان پر ہے جو یو دلو نہ ہو وہ سب بدل دیتے ہیں اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیعن سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن پس جسے خافہ خوف ہو موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرف داری کا او اسمن یا کسی گناہ کا فاصلہ تو وہ اصلاح کر رہا دے بئی نہ ہوم ان کے درمیان فلا اسما تو نہیں کوئی گناہ علیہ ہی اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے بس جی چلیے تھوڑا سا اردو کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اس کے الفاظ کو لئیسا کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے عموماً لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نہیں کے معنوں میں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت یا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ لیکن یہاں ہمارے سامنے لئیسا ہے یہ تھوڑی سی شدت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے لا نو ہے تو لئیسا نیور ہے ٹھیک ہے البر کا لفظ اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا گا بہرو بر خشکی اور سمندر باہر کہتے ہیں سمندر کو بر کہتے ہیں در جنگل کو خشکی کو بر اصل میں اسکیٹرڈ چیزوں کو کہتے ہیں درخت بہت سارے سائزوں کے ہوتے ہیں نا کچھ چھوٹے کچھ بڑے اسی سے ہے پھر اسی سے لفظ بر ہے ہر درجے کی نیکی یعنی بر کا لفظ انشاءاللہ چوتھے پارے کے آغاز میں بھی آئے گا اور یہاں بھی تو بر کیا ہے مختلف قسم کی نیکیاں کوئی چھوٹی کوئی بڑی جیسے جنگل میں چھوٹے اور بڑے درخت ہوتے ہیں اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ابرار وہ اسی سے نیکیاں کرنے والے ایک اور لفظ بھی آپ نے اردو میں سنا ہوگا حج مبرور وہ بھی اسی سے نیکیوں سے بھرا ہوا حج پھر وجوہ کو لفظ کو دیکھے اردو میں سنا اس کی توجیح بیان کرو وجاہت والا ہے فلاں یعنی بڑے چہرے والا ہے شان والا ہے یہ ایک ہی لفظ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ کا لفظ بھی اسی سے ہی آتا ہے تو وجوہ وج سے یعنی کون سی چیز ہے جو سامنے آپ کے آئی اور آپ نے یہ کام نہ کیا پھر اس کے بعد ملائکہ کا لفظ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا یوم کا گزر چکا آخر کا گزر چکا نبی جین کا لفظ کئی بار گزرا نبی انبیاء حب ہی حب محبت محبوب حبیب محب یہ سب ایک ہی لفظ ہے قربہ کا لفظ دیکھ لیجئے قرابت قرب اقربہ قریبی بولتے ہیں نا اردو میں یہ وہی ہے یتامہ یتیم اور یتیمی کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں یتم سے ہے یا تعمیم کٹنے کو کہتے ہیں یا دیر سے ملنے کو کہتے ہیں تو اصل میں یتیم کے ساتھ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے یا اس کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں پھر مساکین مسکینی مسکن مساکین یہ سب لفظ اردو میں آتے ہیں پھر دیکھیے ابن سبیل ہے نا ابن محمد بن قاسم یا ابن الوقت قسم کے لوگ فلاں کو متبنی بنانا یعنی بیٹا بنانا اڈاپٹ کرنا لے پالک کے معنوں میں یہ وہی لفظ ہے سائلین سوال کرنے والے سائل مسول سوالات فی فی الحال فی الواقع فی الحقیقت اقامہ قیام قائم مقیم قیامت یہ سب ایک ہے منہ فون کا لفظ دیکھیے کیسے شکل بدل کے آیا ہے اردو میں ایک لفظ سنتے نا وفا بے وفا ایفائے عہد کرو تو یہ جو وفا ہے نا یہی منہ فون ہے اس میں آپ دیکھیں گے فا اور حمزہ یا یا چھپی ہوئی پورے کرنے والے میم جو ہے نا اس میں فائل کی ہے اصل میں وا اور فا لفظ تھا پھر بیاہدی ہم اور آہدو یہ بھی اردو میں آتا ہے عہد معاہدہ معاہدات پھر صابرین صبر صابر صدق متقین سب لفظ آپ کر چکے پہلے ماشاء اللہ قصاص کا لفظ دیکھ لیں اردو میں بولتے ہیں قصاص کا قانون قاب سواد سواد سے ہوتا ہے پیچھے لگنا قصاص میں بھی قتل کا چونکہ بدلہ لیا جاتا ہے نا تو خون کے پیچھے لگتے ہیں آپ پھر قتلہ کا لفظ قتل قاتل مقتول سے ہے عبد عابد معبود عبادت انسا کا لفظ عورت کے لیے نا مونس مذکر مونس یہ جو مونس میں حمزہ نون سا ہے نا وہی انسا ہے میم اس میں بھی فائلہ کی ہے تانیس یعنی تذکیر و تانیس کہتے ہیں نا مذکر مونس کو پھر افیہ آئین اف افو درگزر لفظ معافی بھی اسی سے ہے پھر من عقیق عقی بھائی کو کہتے ہیں اخوت مواخات اور من اردو میں بولتے ہیں من جانب پھر بالمعروف کو دیکھ لیجئے عرف عام میں یہ بات مشہور ہے معروف معرفت ٹھیک ہے اردو میں بولتے ہیں قرض ادا ہو گیا ادائے حق کرو ادائیگی کرنی ہے یہ وہی ہے ادا یہ وہ ادائی نہیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیے احسان محسن احسان فراموش احسان مند ہوں آتے ہیں نا تخفیف تخفیف مخفف خفیف خفت یہ لفظ بولتے ہیں خاف فافہ اس کا روٹ ہے ہلکا پڑھنا کمزور ہونا فلاں خفت کے مارے پیچھے ہو گیا شنی شرمندگی پھر آگے دیکھ لیجئے حضرہ یہ تو آپ اکثر ہی سنتے ہیں اور اکثر اللہ آپ حاضر بھی رہتے ہیں ہاں جب رول کال نہیں لگاتے تو غیر حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی حاضری لی جاتی ہے یعنی اٹینڈنس تو یہ سب حاضر ہے اچھا کہ اس وقت حاضر ہیں آپ کیسے حاضر دماغ ہاں حاضر جوابی یہ سب وہی ہیں پھر ترکا ترکا متروک تارک تو سے نہیں ہے تا سے ترکا تو کا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وسیعت ان کے بعد دیکھیے ان کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں تو دیکھنے میں یہ پھر میم لگ رہا ہے ایسے لفظوں کا روٹ غلط لکھیں گے اگر آپ نے سمجھا نہیں یہ سر میں وا سوادیائی ہے میم پھر فائل کی ہے موسن وسیع وسیع کرنے والا وسیعت جس کے حق میں کی جائے وسیعت نامہ یہ سب لفظ و سواد جا سے ہیں پھر دیکھ لیجئے یوبدلون کو تبدیل تبادلہ متبادل ہاں؟ یہ اردو میں ہم بولتے ہیں پھر خاف خوف فلاں خائف ہے پھر فصلہ صلح اصلاح مسلح بینہم درمیان ان کے تو الحمد للہ اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے اور حقیقت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے وہ مشکل نہیں رہتی تو یہ تھوڑی سی ایک وضاحت تھی آپ کے لیے جس سے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی یاد کر کے پھر آپ کو اس کو اپنی ورک بکس میں لکھنے میں آسانی ہوگی اور میں ان لوگوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کروں گی کہ جو ترجمہ یاد بھی کر رہے ہیں اور یاد کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی گرین بکس میں لکھتے بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے چلیے اب تلاوت سنتے ہیں نایات کی اور پھر انشاءاللہ تفسیر ہوگی ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ۖ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم